السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one three two two Ahmed میں ہے کہ بعض آسمانی کتابوں میں یہ نصیحت لکھی ہے اے ابن آدم میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے پس تو اس سے غفلت نہ کر تیرے رزق کا میں ضامن ہوں تو اس میں بیجا تکلیف نہ کر اے آدم کے بیٹے اے آدم کے بچے مجھے ڈھونڈ تاکہ مجھے پالے جب تو نے مجھے پا لیا تو یقین مان کہ تو نے سب کچھ پا لیا اور اگر میں تجھے نہ ملا تو سمجھ لے کہ تمام بھلائیاں تو کھو چکا سن اے آدم کے بچے سن یہ حدیث قدسی ہے کہ سن تمام چیزوں سے زیادہ محبت تیرے دل میں میری ہونی چاہیے تمام چیزوں سے زیادہ محبت تیرے دل میں اللہ کہتے ہیں میری ہونی چاہیے یہ حدیث مسند احمد میں ہے لیکن میں نے لی ہے تفسیر ابن کثیر سورہ زاریات کی تفسیر میں صفحہ نمبر ون ایٹی سکس اور جلد نمبر پانچ سے میں نے یہ حدیث نقل کی ہے مسند احمد تک نہ پہنچ سکو تو جو ہے یہاں عام طور سے تفصیل کثیر جو ہے مل جاتی ہے دوسری جگہ یہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تیرا سینہ تونگری سے اور بے نیازی سے پر کر دوں گا اور تیری فقیری روک دوں گا اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تیرے سینے کو اشغال سے مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری تیری فقیری کو ہرگز بند نہ کروں گا ترمیزی ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث شریف ہے بس اسی لیے ہم نے میں نے دونوں حدیث نقل کی کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا ہاں، بس اللہ تعالی اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے میں جو کہتا ہوں وہ کہہ لیجئے اے اللہ مجھے تج سے محبت ہے اے اللہ مجھے تیرے دین سے محبت ہے اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے اے اللہ تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین آمین اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا کھویا ہوا دین تو ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے تیری محبت ہے ہمارے دل میں داخل فرما ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب ال